حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت نہیں آئے گی حتیٰ کہ تم ایسی قوم سے جنگ کرو گے جن کی آنکھیں چھوٹی اور چہرے چوڑے ہوں گے ان کی آنکھیں ایسی ہوں گی جیسے ٹڈیوں کی آنکھیں اور ان کی چہرے ایسے ہوں گے جیسے تہدار ڈھالیں بالوں کے جوتے پہنتے ہوں گے اور چمڑے کے ڈھالے استعمال کریں گے وہ اپنے گھوڑے کھجور کے درختوں سے باندھیں گے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر چار ہزار ننانوے